اللهم انی اعوذ بکا من الفتن ما ظاہر وما بطنا اللهم رین الحق حقا ورزقنا اتباعه ورین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اور آج جو میرا ٹاپک مجھے دیا گیا وہ ہے حج کا عالمگیر پیغام علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی تو اللہ کرے ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قوم ہے وہ کس کیسی ہونی چاہیے نا اللہ ربی فرماتے ہیں الحجو اشر معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے سب معروف ہے نا یہ مہینے سب اللہ نے جو کہا نا الحجو اشر معلومات کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے معروف ہیں یہ مہینے سب جانتے ہیں اور ان کے آتے ہی نا ایک حرکت پورے عالم اسلام میں شروع ہو جاتی ہے بلکہ ان سے پہلے ہی ایک بابرکت ہلچل ہمیں نظر آتی خود ہمارے اپنے ہم بھی حج پالیسی تو رمضان سے پہلے ہی اناؤنس ہو گئی تھی اور رمضان سے قبل ہی حج منسٹری نے ایک ٹریننگ سیشن بھی حاجی کیمپ میں رکھ دیا تھا حاجیوں کے ساتھ اور اس ٹریننگ سیشن سے آپ سب گزرے بھی تھے تو یہ ایک گویا اور پھر تبھی سے تیاریوں کا آغاز ہو گیا نا گویا یہ ایک دینی حرکت ہے جو تمام مسلم دنیا میں کئی مہینوں تک جاری رہتی ہے حج پہ جانے والے تیاریاں کرتے ہیں حج پہ جانے کی بلاوا جانے کی کے نشے سے سرشار ہوتے ہیں اور پیچھے رہ جانے والے حسرت سے آہیں بھرتے ہیں رش کرتے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اور آنسو کے ساتھ آہوں کے ساتھ حاجیوں کو رخصت کرتے ہیں اور جب وہ واپس آتے ہیں حاجی تو ان کا استقبال کرتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے متمنی رہتے ہیں اور حج کے حالات سننے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں اور وہ ہر فرد چاہتا ہے کہ جا کے وہ حاجی سے ملاقات کرے اور جو چاشنی وہ حج سے لے کر لوٹا ہے اس میں سے کچھ حصہ اس کو بھی مل جائے اور یہ حج والوں سے حج کے تذکرے سننے کی جو چاشنی ہے نا اسے غیر حج بڑے اس کے ساتھ جذبے کے ساتھ محسوس کرتا ہے تو یہ جو ایک بابرکت ہلچل ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے تو اس میں کیا معاملات ہوتے تقوی کا لیول جو ہے نا ہائیسٹ پیک پہ چلا جاتا ہے تقوی سب سے زیادہ بلند ہو جاتا ہے کیونکہ معاملات کو درست کر رہا ہوتا ہے حاجی اللہ سے بھی اپنے معاملات کو درست کرتا ہے اور عزیزوں دوستوں سے بھی رشتہ داروں سے بھی اس کے لیے معافیاں تلافیاں بھی ہو جاتی ہیں گلے ملتے ہیں میل ملاپ ہو جاتے ہیں اور حسن اخلاق اس طرح ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہوتا ہے اور حاجی کے اس اچھے اخلاق کی اس آجزی کی کتنے لوگوں تک اسے اچھے اخلاق کی تاثیر پہنچتی ہے نا نا آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ صدیوں سے دشمنی سالہ سال سے بات چیت بند ہے حج پر جانے لگے ان کو بھی ملتے ہیں ان کو بھی راضی کر کر جاتے ہیں تو معاملات سدھرنے لگتے ہیں معاشرے کے خاندانوں کے رشتے داروں کے اور اخلاق اس اخلاق سے خود بھی متاثر ہوتے جو کہ اب تک ناراض تھے اور آس پاس کے دوسرے لوگ بھی پھر حاجی جب روانہ ہوتا ہے لبیک کی سداؤں سے تو حاجیوں کے اپنے دل لرز رہے ہوتے ہیں پتا پانی ہو جاتا ہے رونگے کھڑے ہوتے ہیں ان کے تو غیر حاجیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کی سوئی ہوئی روحیں تو جاگ جاتی ہیں بہت سے سست قدم جو ہیں تیز تر ہو جاتے ہیں غیر حاجیوں کا بھی اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے اور دینی جذبات ان کے بھی تازہ ہو جاتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تلبیہ کبرد کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بھی بلا لے اللہ مجھے بھی بلا لے تو یہ ایک نیکی کی روح ایک جذباتی کیفیت جو اللہ سے بندے کو جوڑ دے جو بندے کے معاملات اس کے رب سے درست کرتی اور اس کے اپنے رشتے داروں اور سوسائٹی کے لوگوں سے بھی درست کرتے یہ معاشرے میں ہمیں بڑی اچھی سے نظر آتی ہے تو بہنوں جس طرح بعض موقع خاص ہوتے ہیں نا جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو وہ ساری اسلامی دنیا میں تقوی کی آبیاری کا مہینہ ہے اس میں تقوی ہائیسٹ لیول کا گین بھی کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں اور اس کو سٹور بھی کرتے ہیں اپنے دلوں میں اسی طرح جو حج کا زمانہ ہے یہ حج کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اسلام کی زندگی اور بیداری کا زمانہ ہے وہ جو اقبال نے کہا نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد اور ہر کر بلا کے لیے یہ حج مومن کو ٹرینڈ کر کے بھیجتا ہے اور اسلام تو اس کا دوران حج ہی زندہ ہو جاتا ہے تو حج کا زمانہ اسلام کی زندگی اور بیداری کا زمانہ ہے اور جو ہمارا مہربان آقا ہے نا جس نے ہمیں شریعت بنا کے دی اس حکیم دانا آقا نے یہ انتظام ایسا کیا کہ کیا مطلب اسلامی تحریک مٹ نہیں سکتی حالات کیسے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں دیکھیے اس کی مثال جو میں نے پڑھ رکھی تھی اور میرا دل چاہا کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کعبہ جو ہے مرکز ہے دنیا اسلام کا جیسے انسان کے دل میں جسم میں دل اس کا مرکز ہوتا ہے نا ایسے کعبہ اسلامی دنیا کا مرکز ہے اور جب تک دل زندہ ہوتا ہے سینے میں دھڑکتا رہتا آدمی مر نہیں سکتا اور دل جسم کے ہر خلیے تک آکسیجن پہنچاتا ہے صاف آکسیجن لے کے پھیپڑوں سے اور جسم کے ہر خلیے تک پہنچاتا ہے اور خراب خون جو ہے وہ واپس اس میں آتا ہے تاکہ وہ فلٹر ہو سکے نا تو گویا زندگی دل پہنچاتا ہے جسم کے ایک ایک کلیے تک ایک ایک سیل تک اور چاہے بیماریوں سے کوئی بھی حال ہو جائے نا جسم کا اپنے ڈھال ہے بیماری سے لیکن دل زندہ ہے دل اپنا کام کر رہا ہے تو آپ زندہ ہیں اسی طرح کعبہ بھی نا دور دراز سے لوگوں کو کھینچ کر لاتا ہے جیسے دل جسم سے کون کھینچتا ہے نا پھر اس کو واپس پمپ کرتا ہے اس طرح کعبہ بھی دور دراز سے لوگوں کو کھینچتا ہے ان کو سوالے کرتا ہے ان کو پاکیزہ کرتا ہے ان کو پاک کرتا ہے پھر ان کو واپس پمپ کرتا ہے دنیا میں واپس اپنے اپنے مقام پر ان کو بھیج دیتا ہے اور جب تک کعبہ یہ کام ہو رہا ہے اور حج کا یہ سلسلہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ دنیا اہل ایمان سے خالی نہیں ہوگی اسلامی تحریک جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور یہ تو وہ کام میں نے جو حج کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی پرکیف نظارے ہوتے ہیں حاجیوں کے آپ دیکھیے سب کے سب حاجی شاہ و گدا تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے بندہ صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے اب دیکھتے انگنت قوموں کے لوگ ہیں بے شمار ملکوں سے آ رہے ہیں ہزاروں راستوں سے آتے ہیں شکلیں الگ صورتیں الگ زبانیں الگ لباس الگ انداز الگ قابلیتیں الگ صلاحیتیں الگ مگر سب کے سب قومی لباس اتار دیتے ہیں اپنا کتنا پسند ہوتا ہے نا ہمیں اپنا لباس اسی میں آرام مل رہا ہوتا ہے وہی کمفرٹ ہوتا ہے ہمارا اس میں لیکن سب کے سب اتار دیتے ہیں اور ایک لباس میں آ جاتے ہیں ایک لباس آجزانہ فقیرانہ کفن سے مشابہ اور یہ یہ ایک یونیفارم ہے جو رب العالمین نے کہہ دیا کہ میرے اس گھر کی طرف آ رہے ہو تو یہ اب تم مکات جو ہے یہاں سے پروہیبٹیڈ ایریا ایک شروع ہو گیا یہاں سے پابندیاں لگ گئی اب تم آگے نہیں جا سکتے حرام کا یونیفارم پہنے بغیر تو ایسا نظارہ لگتا ہے آپ نے بارہ تصاویر میں دیکھا ہوگا حج دیکھا ہوگا حج کی ویڈیوز دیکھی ہے کہ لگتا ہے کہ شہنشاہ سماج جو ہے نا مالک کائنات کی یہ فوج ہے جو اس فقیرانہ لباس میں دنیا کی ہزاروں کاموں سے بھرتی ہو کر آ رہی ہے اور یہ ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے ایک ہی اطاعت اور بندگی پہ یہ لگے ہوئے ہیں ایک ہی اطاعت کا بندگی کا نشان سب پر لگا ہوا ہے اور ایک ہی وفاداری کے رشتے میں سارے بندھے ہوئے ہیں اور ایک ہی دار السلطنت میں کعبہ میں اپنے بادشاہ کے حضور پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں بہنوں یہ ایسا یونیفارم ہے جو یونیفارم کر دیتا ہے ہر رنگ ہر نسل ہر اس کو ہر امتیاز کو ہر فخر و غرور کو سب کو ایک کر دیتا ہے اور یہ یونیفارم پہن کر جب سپاہی مکات سے آگے جاتے ہیں نا تو سب کی زبانوں پہ نعرہ بھی ایک بلند ہو جاتا ہے اب وہ نعرہ کیا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک سب کی زبانیں مختلف ہیں سب پہلی دفعہ مل رہے ہیں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں لیکن ایک لباس ہے منزل ایک ہے ایک رب ہے سب کا اسی کو راضی کرنا ہے اور نعرہ ایک ہے سلوگن ایک ہے کہ حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں تو وہ لا شریک ہے مملکت تیری ہے نعمتیں تیری دیوی ہیں میرے اللہ میں حاضر ہوں میرے اللہ اور جو کاغذ سے قریب چاہتے ہیں نا وہ دائرہ جہاں سے دنیا چل کر آ رہی تھی سمٹ کر چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے کعبہ قریب آتا جاتا ہے دلوں کی دھڑکنے کیفیت دھیان سے باہر ہے اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے جو اس وقت ہوتے ہیں نا اور آپ دیکھیں گی جب آپ حج پر جائیں گی کہ مختلف ملکوں کے قافلے آتے جاتے ملتے چلے جاتے آتے جاتے ملتے چلے جاتے ہیں رش کا سا رش ہے اور اس کا حصہ بن جاتی ہیں عاشقوں کا ایک ہجوم ہے ہجوم عاشقہ میں مزید عاشق بسوں پہ بسیں آ رہی ہیں مزید قافلے آ رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں اور سب مل کر ایک ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں ایک ساتھ یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں میرے اللہ ہم حاضر ہو گئے اور سب مل کر ایک ساتھ نماز ادا کرتے ایک ساتھ نمازیں پڑھتے ایک سے کپڑے ہیں ایک سہولیا ہے ایک امام ہے سب ایک ساتھ حرکت کرتے ایک ساتھ رکو میں ایک ساتھ سجدے میں ایک ساتھ اٹھتے ایک ساتھ بیٹھتے ایک زبان ہے سب اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے اور بیٹھتے اور رکو سجدہ کرتے ہیں اور کوئی بھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر پہلے سلام پھیرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا یعنی ایک اشارہ اللہ رب العالمین کیا پریکٹس کراتے ہیں اپنے بندوں کو بندگی کی کہ دیکھو میرے ایک اشارے پہ تم سب کو ایک ساتھ یہ کام کرنا ہے مل کر کرنا ہے اکٹھے ہو کر کرنا ہے اور سب ایک قرآن عربی کو پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور الگ الگ زبانوں اور قومیوں اور نسلوں کے لوگ ہیں الگ الگ وطنوں کا اختلاف ہے لیکن سارے اختلافات یہاں ختم ہو گئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے کہ اللہ کے ماننے والوں کی توحید پرستوں کی ایک عالمگیر جماعت یہاں بن جاتی ہے ایک عالمگیر جماعت بنتی ہے ایک عالمگیر امت وجود میں آتی ہے ہمیں گھر بیٹھے احساس نہیں ہوتا آپ وہاں احساس کیجیے گا کہ یہ ایک امت ہے یہ امت واحدہ ہے اور کیا پرکیف نظارہ ہے وہاں تو کیا حج فرما برداری اسلم تل رب العالمین کے سوا بھی کچھ اور ہے سب ایک اشارے پہ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں جہاں رب العالمین نے کہہ دیا جو کہہ دیا وہ کر رہے ہیں تو یہ سنت ہی ہے نا جب ابراہیم سن کے رب نے کہا اسلم کال اسلم تل رب پھر میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ علماء نے بہت سارے ہمارے لیے کام ایسے کر دیے کہ ہم اس میں ان کے جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں کم ہے اسلم سورہ بقرہ کے پہلے ہی پارے میں ہے یہ آئے اسلم کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا لا ڈال دیا کہ یہ وقف نہیں کرنا جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا اسلم قال اسلم رب العالمین تو اس نے تو فوراً جواب دے دیا تھا ابراہیم نے سوچنے کا ٹائم نہیں لیا تھا کوئی تردد کوئی تذبذب کوئی سوچ بچار کچھ نہیں تھا ابراہیم کے انداز میں رب نے کہا فرما بردار ہو جا اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا فرما بردار ہو گیا میں رب العالمین کے لیے تو فوراً اطاط فوری اطاط حکم کیا جاتے ہی اطاط اور ایک ساتھ کرنی ہے تو ایک ساتھ جو حکم انفرادی ہے وہ انفرادی ہے جو اجتماعی ہے وہ اجتماعی ہے تو یہ سنت ابراہیمی جو ہمیں سکھا رہی ہے اور جو اللہ اس حج میں ہماری پریکٹس کروا دیتا ہے غیر مشروط اطاعت ہے اور غیر مشروط اطاعت کوئی شرط نہیں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں رب کا حکم آ گیا تو سر تسلیم ہم اور بے دری قربانی آپ کتنی چیزیں قربان کرتے ہیں نا آپ اپنے گھر سے نکلتی ہیں آپ اپنے بچے چھوڑ کر جا رہی ہیں بچوں کی محبت بھی دل پہ ہے پریشانی بھی ہوگی کہ پیچھے کیسے رہیں گے جن کے زیادہ چھوٹے ہیں وہ پریشان بھی ہو رہے ہیں لیکن اللہ کی محبت کے آگے چھوڑ دیتے اللہ کا حکم آ گیا بچے چھوڑ دیے گھر چھوڑ دیا کاروبار چھوڑ دیے اپنے گھر کا آرام آسائش سکون کمفرٹ زون گھر کے کھانے ہر چیز آپ نے چھوڑ دی بالکل سادہ ترین حلیے میں جن برانڈز کے بغیر چین نہیں آتا ان کو بھی چھوڑ دیا سادہ ترین حلیے فقیرانہ لباس میں مسافت طے کرتے سفر کی مشقتیں اٹھاتے اللہ کے دربار پہ حاضر ہو جاتی ہیں اور اس کی رضا کے لیے محنت بھی کرتی ہیں اور قربانی کا سبق بھی ہمیں اسی حد سے ملتا ہے کہ صرف قربانی دس کو جانور قربانی کرنے ہی کا نام نہیں ہے ہم اپنی پسند ناپسند ہر چیز قربان کر رہے ہیں رب کے لیے ہم اپنا سٹائل اپنے فیشن اپنی ہر چیز کیا نہیں چھوڑا بندہ نا رب کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے اور پھر وہ رب کو راضی کرنے کے لیے لبیک پڑھتا ہے بار بار پڑھتا ہے بار بار پڑھتا ہے اتنا پڑھتا ہے کتنا پڑھتا ہے جتنا پڑھتا ہے اتنا اس کے جو ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اتنا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے پھر زور زور سے پڑھا جاتا ہے ایسے زور سے پڑھا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کو جڑتے پتھر گواہی دیتے پہاڑ گواہی دیتے زمین و آسمان درمیان ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ بندہ اللہ کی پکار پر حاضر ہو گیا اللہ یہ تیرا بندہ تیری پکار پر حاضر ہو گیا پکار پکار کے کہہ رہے اللہ میں حاضر ہوں میں صرف تیرا ہوں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں تو ہی الہ ہے کوئی شریک نہیں ہے تیرا میں صرف تیرا ہوں ساری نعمتیں تو نے ہی عطا کی ہے میں صرف تیرا ہوں یہ دنیا یہ بادشاہ یہ کائنات سب ہی کچھ تیرا ہے دنیا بھی تیری یہاں کی بادشاہت بھی تیری یہ زمین بھی تیری یہ پوری کائنات بھی تیری سب بھی کچھ تیرا تو بلا شرکت غیر مالک ہے ہر چیز کا تو مالک ہے تو میرا آقا ہے میں بندہ ہوں میں نوکر ہوں میں غلام بن کر آیا ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں لبیک اللہ میں حاضر ہوں میں صرف تیرا ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں اب جو اب جب میں حاضر ہو گیا تب جو تیرا حکم ہوگا وہی بچاؤں بجا لاؤں گا نا تیرے حکم ہی کی تعمیل کروں گا تیرے کسی کے سامنے سر احتیاط نہیں اب جھکاؤں گا میں نے اقرار کر لیا تیری توحید کا کلمہ پڑھ لیا نا یہ ترانہ اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا تو اب میں تیرے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا تیرے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا تیرے سوا کسی کی ایسی احتیاط نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہو جائے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک تو میری زندگی کی ہر سوچ ہر بات ہر کام تیرے حکم کے مطابق ہوگا میری نماز اور میری قربانی اور میری ہر عبادت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے سلاتی و نسخی و ماہیا یا ممات اللہ رب العالمین اور دیکھیے یہ خراب صرف ایک حاجی نہیں کرتا لاکھوں حاجی بیک وقت کر رہے ہیں ایک سے احسان نہ فقیرانہ لباس میں کفن سے مشابہ لباس میں سب حاجی بیک وقت یہ کر رہے ہیں کہ اللہ اب زندگی تیرے رنگ میں رنگ جائے نا سبغت اللہ کی اب وہ مثال بننے پہ تیار ہے وہ حاجی اللہ کے رنگ میں رنگنے پر اور اس طرح رنگتے ہیں رب کے رنگ میں اتنا رنگنا ہے کہ اللہ کے نام کی سربلندی اور اس کے دین کی سربلندی اب میرا ہاتھ میرے پاؤں میرے کان میری آنکھیں میرا رواں رواں اللہ کام آ جائے اس کام میں اور میں اس حال میں تجھ سے ملوں کہ مجھ سے ہم سے راضی ہو جائے تو ایسا لب جب پکارا جاتا ہے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں آنکھیں تر کر دینے والا لب ہے نا یہ دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے یہ لبیک لبیک لبیک لبیک لبیک کیسے پھر آپ کیا کرتے سب مل کر دیوانہ اس کے کے گھر چکر لگاتے پوری امت مل کر کوشش کرتی ہے رب کو راضی کرنے کی اور ناراض ہو گیا امت کے لیے مسائل مشکلات کے دروازے سے کھل گئے اس کو سب نے مل کر راضی کرنا ہے اس کی رحمتوں سے سب نے مل کر فیضیاب ہونا ہے اور وہ رحمتیں لے کر واپس لوٹنا ہے اس امت کے پاس صفا مروا کی صحیح بھی اسی طرح کی جاتی ہے کہ اللہ میں دوڑ لگا رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے اب ساری زندگی پوری امت یہ عہد کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ امت کے لاکھوں نمائندے عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اب تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے دین کی سربلندی کے لیے ایسے ہی دوڑ لگاتے رہیں کہ اللہ تم ملک تیرا ہے بادشاہت تیری ہے ہم حاضر ہو گئے اللہ کہ صفا مروا مروہ کی صحیح بھی کس لیے ہے اور پوری امت مل کے کر رہی ہے پوری امت کے مردوں کو اللہ دوڑا رہا ہے کہ سب مل کر میرے راستے میں ایسے دوڑ دھوپ کرنا سب مل کر میرے دین کی سربلندی کے لیے ایسی کوشش کرنا سب مل کر مجھے راضی کرو سب مل کر میری رضا چاہنے میں لگ جاؤ اور پھر پھر ہم یہاں تو ابھی مکہ میں تھے تھے نا حرم سے نکلے اپنے کمفرٹ زون میں آ گئے کنڈیشن کمروں میں رہائش گاہوں میں پہنچ گئے اللہ اس کمفرٹ زون سے بھی باہر لے آتا ہے تھوڑی دیر کی مشقت کے بعد وہاں تو کمروں میں آرام کرتے تھے نا پہلے اپنے گھروں کو چھوڑا وہ کمرے بھی اللہ نے چھڑا دیا پاک مینار میں ہے اب خیمے ہیں اور خیموں میں بھی ایک گدا ہے آپ کے پاس چھوٹا سا بس وہی آپ کی کل کائنات ہے وہی آپ کا سب کچھ ہے وہی اوڑھنا بچھونا ہے وہی سونا ہے وہی جاگنا ہے وہی کھانا ہے وہی پینا ہے وہی ملاقات کرنی ہے وہی سب کچھ کرنا ہے اور کیا منظر ہے وہ قیامت کا منظر ہے لگتا ہے کہ ایسے مینا سے نکل کر جب عرفات کو جاتے ہیں کہ کافن میں ملکوس ہے اٹھ کر رب کے حضور حاضر ہونے چل کھڑے ہوئے اور منا میں بھی آپ بغیر چو چھڑا کیے کہ اللہ تیرے راستے میں ہر مشکل قبول ہے ہر ہر ہر قربانی میں دینے کو تیار ہوں کمفرٹ کیا چیز ہے کمفرٹ تو کوئی ہی نہیں رکھتا میں تو گھر بار بچے چھوڑ کر آ گئی کاروبار چھوڑ کر آ گئی اب اب یہ تھوڑی سی سہولت کے لیے تو ایسا نہیں ہو سکتا کبھی کسی آجی نے کہا تو مینا نہیں چاہے گا اور مینا سے پھر آپ مستلفہ اب اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں آج آپ کو احکامات سکھانے نہیں بیٹھی حج کے مناسب سکھاؤں اگر میری باتوں میں کوئی بے ربطی نظر آئے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ میں آج مناسب نہیں سکھا رہی میں تو آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ حج کا ایک عالمگیر پیغام انٹرنیشنل پیغام کیا ہے تو دیکھیں ہم کیا آپ دیکھیں گے عرفات میں کہ گویا قیامت کا منظر ہے نا کفن میں ملبوس سے اور رب کے حضور حاضر ہے اور اور عرفے کا دن پہچان کا دن ہے پوری امت یاد کرتی ہے کہ اس کو اپنے رب کے حضور ایک دن ایسے ہی حاضر ہونا اور اس کا حساب کتاب ہوگا اور وہاں آپ دیکھیں گے سسکیاں آہیں جذبات کا تلاتم لوگ روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں رب کے حضور معافیا مانگتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اتنی کرتے اتنی کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گھنٹوں کا وقوف کیا بہت صحابہ کی ایک ڈیڑھ لاکھ کے مجمے نے آپ کے ساتھ وقوف کیا اسی طرح آپ دیکھیں گے لاکھوں مسلمان لاکھوں فرزندان توحید آپ کے ساتھ وقوف کر رہے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑا ہے آپ اکیلے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑا ہے یہ ایک اجتماعیت کا کام ہے اجتماعیت کا درس ہے پھر آپ مزدلفہ میں دیکھیں چٹائیوں پہ سونا ہوتا ہے لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کیسے سوئیں گے نیند کیسے آئے گی ارے بھائی جن کو چٹائی نہیں ملتی وہ زمین پر بھی سو جاتے ہیں یہ سونے کی رات ہے میں تو زندگی میں ایک بار صرف ایک بار رب العالمین چٹائی پر سلاتا ہے اس کی اتنی نوازشیں ہیں ہم پر اتنی نوازشیں ہیں ہم پر کہ ایک بار سوتے اور ہم پریشان ہوتے اور ہم بھول جاتے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر چٹائیوں سے نشان بچ جایا کرتے تھے سلام اس پر ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا آپ کے جس میں اتھر پر چٹائیوں کے نشان دیکھ کر صحابہ آپ دیدہ ہو جاتے تھے اور رونے لگ جاتے تھے سب کے سب مل کر ایک وہ ہر کمفرٹ کو چھوڑ دیا ہر چیز چھوڑ دی کہ اللہ اللہ پوری امت کے اتنے منتخب لوگوں میں لاکھوں لوگوں میں ایک ساتھ یہ جذبہ جگا دیتا ہے کہ رب کا حکم آ جائے تو ہر چیز چھوڑ کر نکل کھڑے ہو اور سب مل کر ایک ایفرٹ کرو سب مل کر کام کرو سب مل کر کرو گے تو آسان ہو جائے گا مشکلات جو ہے وہ ریزا ریزا ہو جائیں گی پھر ہم یہ جواب دے کے سب مل کر کر رہے ہیں ایک وقت میں ایک ساتھ کر رہے اور کیا کہہ کر کر رہے اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ لوگ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے کچھ صرف اللہ اکبر بھی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے پہلے تکبیر بلند کرنی ہے پھر کنکریاں مارنی ہے یعنی اللہ تو سب سے بڑا ہے جو تیرے کلمے کو نیچا کرنے تیرے کلمے کو چھوٹا کرنے اٹھے گا میں اس کو ایسے ہی ماروں گا جو تیرے دین کو مٹاننے کے لیے اٹھے گا میں ان سے ایسے ہی لڑوں گا تیرے دین کا بول بالا کرنے کے لیے میں ایسے ہی لڑوں گا ایسے ہی ہر طاقت طاقت کو ماروں گا ہر شیطان کے ایجنٹ کو ہر شیطان کے چیلے سے میں لڑائی کروں گا میں اسے دوست نہیں کروں گا کتنے لاکھوں فرزندان توحید ہیں مل کر یہ حد کر رہے ہیں مل کر شیطان کو پیٹ رہے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں عاشقوں کا ایک ہجوم ہے رب العالمین کو عاشقوں کا ہجوم بہت پسند ہے اور آپ حج میں اسی منظر کو دیکھیں گے میں آشکا ہے اور عمدہ پڑا آتا ہے کھوے سے کھوا چل رہا ہے راستہ نہیں مل رہا لوگوں کو سجدے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی بعض جگہ لیکن مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے اس ہجوم سے گھبرائے نہیں آپ کو اس ہجوم کا حصہ بننا ہے تاکہ عاشقوں کی فہرست میں آپ کا بھی نام رب کے حضور لکھا جائے اور سب حاشکوں کا یہ ہجوم کو یہ درس اللہ دیتا ہے کہ رب کے دیوانے جو ہے جو دیوان اس کے گھر کے چکر کاٹ رہے اس کا ہر حکم مانتے آ رہے ہیں تو اللہ کے دین کے لیے بھی ایسے ہی سینا سفر ہو جاؤ نا اور تاغوتوں کو سب جھوٹے خداؤں کو ٹارگٹ کر کے مارو جیسے ٹارگٹ کر کے شیطان کو مار رہے ہو جتنے جھوٹے خدا ہیں جن کو شیطان نے سکھا سکھا کے چڑھا دیا تکبر کے آسمان پر اور وہ بندگانے خدا کو اپنا بندہ بنا رہے ہیں ان کو ایسے ہی مارو شیطان کے سارے چیلوں کو شیطان کا کلمہ بلند کرنے والوں کو تا زندگی ایسے ہی مارنا ہے اور ساری امت نے مارنا ہے تو کیسے ساری امت مل کر جب یہ کام کرے گی تو کیسے ہے کہ وہ پھلے پھولے شیطان کے بندے پھر آپ قربانی کرتے ہیں ساتھ ساتھ اپنی خواہشات نفس بھی اپنے بہت ساری رسوم و رواج جو غیر اسلامی ہر طریقہ اور ہر چیز آپ قربان کرتے تھے اللہ کے لیے اور مل کر کرتے ہیں دیکھیں یہ اجتماعیت کی وہ برکت ہے جو کہیں اور نہیں مل سکتی کہ لاکھوں فرزندان تو ہی جب لاکھوں جانور وہاں قربان کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے یہاں ہم نے اپنے بچوں کو بڑا نازک مزاج بنا کر پالا ہے نا خون دیکھتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں ڈر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں جانور کے گلے پہ چھری نہیں پھیر سکتے وہ سب ڈر خوف اللہ رب العالمین نکال دیتا ہے جب جب یہ نظارہ دیکھتے ہیں نا لاکھوں جانوروں کے ذبح ہونے کا تو ہر ڈر ہر خوف نکل جاتا ہے کہ اللہ کے لیے ہر خطرہ بھی انگیز کر لیں گے کہ اہلیان فلسطین جو ہیں غزہ کے اگر ایسی خون سے ڈر رہے ہوتے تو آج وہ ایسے ڈٹ کے لڑ نہ رہے ہوتے ہیں پھر آپ دیکھیں اس کے بعد طواف زیارہ دیکھیں یہ سب سے مشکل ترین طواف ہے ہر طواف سے مشکل ہے یہ اس لیے کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے حرم میں دل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی لیکن دیوانہ وار کرتے ہیں اشکان توحید جو ہے وہ شکت سے بھی کرنا پڑے تو بھی دلچمی سے کرتے خوشی سے کرتے دگنے سے زیادہ طویل ہو جائے تو بھی ماتھے پر بل نہیں آتا سب کرتے اور خوشی خوشی کرتے ہر حال میں حکم بچا لاتا اور پھر کوئی عذر عذر نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں میں تو آفر زیادہ نہیں کر سکتا میں بچہ ہوں میں نہیں کر سکتا میں بیمار ہوں تو نہیں کروں گا عورت ہوں تو کوئی میرا عذر شاید کام آ جائے مجھے اللہ معاف کر دے اس سے نہیں کوئی عذر عذر نہیں ہے حکم آگیا کرنا ہی کرتا ہے مشتلی سے کرتا ہے دیوانہ وار کرتا ہے مشقتوں کو اعزاز سمجھتا ہے اور پوری امت کو یہ درس دیا جا رہا ہے یہ اجتماعیت کو درست دیا جا رہا ہے ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہے جہاں فرد کی اصلاح ہوتی ہے حد سے وہاں پوری امت کی ہوتی ساتھ ساتھ ہوتی ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ عاشقوں کا ہجوم جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ ان پر اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے اللہ ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اللہ ان کے درچے بڑھا دیتا ہے اور آپ بس اس اشاق کے قافلوں میں شامل ہو کے اس عاشقوں کا حصہ بن جا جائیے اور اس عشق کی کوئی چنگاری ہمارے لیے بھی لے آئیے گا وہاں سے واپس اور پھر عاشقوں کے ہجوم کا سب کا مقصد کیا ہے اللہ کو راضی ہے ایک مقصد ایک کلمہ ایک قرآن ایک نبی ایک اللہ ایک مقصد سب کا تو سب کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے دیکھیں ایک مرکز پر اجتماع ہے دنیا بھر کی قوموں سے نکلے ہوئے مختلف لوگوں کا یہ ایک ہی مرکز پر جمع ہے الگ الگ کوئی اپنا مرکز نہیں بناتا اتنی یکجہتی کے ساتھ اتنی ہم آہنگی کے ساتھ پھر سب کے سب کے خیالات کتنے پاکیزہ ہیں کتنے نیک خیالات ہیں ان کے نیک جذبات کے ساتھ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو انسانیت کو کسی نے نہیں دی سوائے اسلام کے دنیا کی جو قومیں آپس میں ملتی ہیں نا تو کیوں ملتی ہیں یا تو میدان جنگ میں ملتی ہیں دوسروں کا گلا کاٹنے کے لیے یا پھر صلح کی کانفرنسیں ہوتی ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے ملکوں کی تقسیم ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے بنائے جاتے ہیں اور دوسروں کے وسائل نوچے کو سوٹے جاتے ہیں کہ کس طرح دوسروں کے وسائل پر قبضہ کر لیا جائے صلح کی بھید میں یا پھر اقوام متحدہ میں ملتی ہیں قومیں کمزوروں کے خلاف ویٹو پاور استعمال کرنے کے لیے اور ہر قوم ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری قوم کے خلاف دھوکے فریب سازشوں اور بے پانیوں کے جال بچھاری ہوتی ہے اور دوسروں کے چاہتی ہے کہ دوسروں کا نقصان ہوتا رہے فائدہ انہی کے حصے میں آئے نا صرف لیکن یہاں دیکھیے تمام قوموں کے خام و خاص کا سب کا صاف دلی سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں حج کے موقع پر آپ دیکھیں گی نیک اخلاق پاکیزہ خیالات کے ساتھ ملتے ہیں کیسے اسمائل پاس کرتے ہیں آپ دیکھیں گے جن قوموں کی آپ کو زبان نہیں آتی وہ حج میں نے آپ کے لیے جگہ بنائیں گی اس میں وہ آپ کو دیکھ کے اسمائل پاس کریں گی وہ آپ کو السلام علیکم ایسے کہیں گی تو آپ کو لگے گا آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور پھر دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کو کیسے تباق سے لوگ ملیں گے وہاں پھر سب ایک ساتھ ملتے ہیں یکجہتی کا جو مظاہرہ ہے اور ہر ایک کے لیے دل کے دروازے بربتوں کے دروازے کھول کر آپ بھی ملیں گے وہ بھی آپ کو ملیں گے اور پھر یہ صرف ایک سال دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سال ہو گیا ہر سال ہوتا ہے سب ایک مرکز پر اکٹھے ہوتے ہیں اسی طرح کا ملنا ہوتا ہے یہ نعمت اسلام کے سوا انسانیت کو کہیں اور نہیں ملتی دنیا کو جھگڑوں اور نفرتوں سے نکال کر محبت اور دوستی کی فضا پیدا کرنے کا یہ بے مثال موقع جو ہے اسلام فراہم کرتا ہے اسلام جو یہ ہے نا یہ قیام امن کی سب سے بڑی تحریک جو ہے حج کو بنا دیتا ہے اور آپ دیکھیں مسلمان ممالک میں نا پوری کوشش ہوتی کہ حج کے مہینے جو سب کو معلوم ہے تو ان حکمت والے مہینوں میں عمل امن قائم رہے اور حاجی امن کا سفیر ہوتا ہے مکہ امن کا شہر ہے جس طرح مدینہ بھی حرم ہے اور امن کا شہر ہے وہاں کا گھاس دن کا پتہ کوئی چیز گری پڑی چیز نہیں اٹھانی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچنا پہنچانا ہتھیار لے کر نہیں جانا لباس فاخرہ لے کر نہیں جانا العالمین کہتا ہے لباس بھی چینج کر لو پھر وہاں ضروریات زندگی کو روکنا غلے کو روکنا ایمان کو داؤ پر لگانے کے برابر ہے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے اللہ کہتا ہے نزک میں عذاب دین علی میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا تو انسانیت اس وقت جتنی مصیبتیں اٹھا رہی ہے نا پس رہی ہے بوجھ تلے دبی ہے اس کو امن و سکون کی جتنی ضرورت ہے تو وہ صرف اسلام کے دامن رہ پاتے ہیں اب شرک کو جہالت سے دنیا کو نکالنا ہے تو سب کو اسلام میں داخل ہونا ہوگا اور پورے کا پورا ہونا ہوگا اگر دنیا کی مالیات ہمیں صحیح کرنی ہے تو ہمارا پورا نظام زکوٰۃ نہ صرف مالیات کو درست کرے گا بلکہ ترقی کے نئے دروازے بھی کھول دے گا طبقاتی نظام اور اس طبقاتی کشمکش سے دنیا کو نکالنا ہے تو بھی اسلام کے دامن رحمت نے حج کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا ہمیں اور یہ کام مسلمان تبھی کر سکیں گے جب وہ دنیا میں فرنٹ سیٹرز بن کے آئیں گے تو کہیں دنیا میں نہ بدمنی ہوگی اور وہ بدمنی اس لیے نہیں ہونے دیں گے کیونکہ حج عمرے کا یہ نظام درہم برہم نہ ہو جائے اور یہ سارے مسائل جو دنیا کے ہیں نا وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے اسلام کے سوا کسی کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے اور اسلام کے علم برداد کی ٹریننگ لے کر جو آ رہے ہیں وہ کس لیے آ رہے ہیں پکا سے کیوں کیسے لوٹیں گے اللہ سے کیا ہے تو پیمان کر کے آ رہے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں تیرے دین کو جہاں جہاں میری ضرورت ہے میں حاضر ہوں کہ واپس آ کے غیر حاضر ہو جاتا ہے حاجی وہ کیوں بھول جاتا ہے واپس آ کے کیوں کسی عظیم اجتماعیت کا حصہ تھا لیکن بہنوں ایک مثال بڑی اچھی تو نہیں لگ رہی مجھے لیکن فارسی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ گدا خواہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہو مکہ کی زیارت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا وہ گدے کا گدھا ہی واپس آ جا گیا تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حج سے ان کو کچھ نہیں فائدہ ملتا تو ہمیں حج کی روح کو سمجھ لینا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے اگر ہم حج کی روح کو سمجھ لیں تو کروڑوں مسلمان جو ہیں ہر سال نیک ہو جائیں اور ہزاروں غیر مسلم اسلام کے دائرے میں آ جائیں ان کو دیکھ کر اور لاکھوں غیر مسلموں پر اسلام کی دھاک بیٹھ جائے پھر آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری ایک اما ایونٹ جو ہے یہاں پر رب العالمین خطبہ عرفات کا خطبہ ہے پھر آپ خطبہ حجت الوداع کو یاد کریں گے عرفات میں بیٹھ کر اس کا لے جائیے گا یہاں سے خطبہ حجت الوداع لکھ کر یا ہمارے پاس ایک چھپا ہوا بھی ہے خود پہ الوداع چھوٹا سا پاکٹ سائز کتابچہ ہے اس کو رکھ لیجئے آپ یاد کریں گے عرفات کے دن بہت سی باتیں عرفے کا دن ہے نا وہ پہچان کا دن ہے اللہ کو پہچانے اس زمین کو اس کی حقیقت کو پہچانے کے کیا میدان حشر لگے گا اور اس کو پہچانے کہ آپ کس عظیم اجتماعیت کا حصہ ہے کس امت کا حصہ ہیں آپ کو ایک ہے آپ کو ایک امت واحدہ ہیں اور پھر وہاں پہ جو آیت نازل ہوئی تھی تکمیل دین کے لیے دینا یہ تکمیل دین کا تحفہ انسانیت کو حج سے ملا تھا ایک یہودی نے ایک دفعہ عمر فاروق کو کہا کہ امیر المومنین یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے جشن مناتے عید بنا لیتے تو امیر المومنین نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے یہ عرفے کے دن نازل ہوئی تھی اور اسی خوشی میں تو ہم اگلے دن قربانی کرتے ہیں اور اللہ کے شکر گزار ہو جاتے ہیں کہ اس نے دین ہمارے لیے مکمل کر دیا تو یہ وہ واحد دین ہے جو مکمل ہے جس میں کوئی کمی نہیں کوئی بیشی نہیں ہے اور یہ دین انسانیت کے تمام مسائل کا حل ہے اور یہ آپ کے پاس ہے کمپلیٹ کر دیا اللہ نے عرفے کے دن اس دین کو اب اس دین میں کسی ایڈیشن کسی سبٹریکشن کی ضرورت نہیں ہے کہ میں چاہوں تو اس میں کچھ اور ایڈ کر دوں اور چاہوں تو کچھ چیزوں کو نکال دوں اور اس کا ہلیہ بگاڑتی رہوں نہیں اللہ کہتا میں نے مکمل کر لیا اور اس کو تمہارے لیے پسند کر لیا اب کوئی اور دین میں پسند نہیں کروں گا تمہارے لیے اب کسی اور دین کو میں پسند نہیں کرتا اور اسی کو پسند کیا اور اس کو تمہارے لیے مکمل کر دیا یہ کمپلیٹ دین ہے یہ پک اینڈ چوز کا دین نہیں ہے کہ اس کی ایک چیز کو میں لوں اور دوسری کو چھوڑ دوں اس کو میں پورے کے پورے کافا کی تفسیر ہونا ہے حاجی نے کہ پورے کے پورے اس دین میں داخل ہونا ہے اور یہ تکمیل دین کا تحفہ جو ہے نا یہ ہمیں حاجی سے ملا ہے دیکھیے ایک بات سمجھیے سید سلمان ندوی نا سیرت النبی کی جو ان کی شعرا فاق تصنیف ہے سیرت النبی اس کی پانچویں جلد میں کچھ انہوں نے حج کے متعلق ایسے لکھا ہے کہ حج اسلام کا صرف مذہبی رکن ہی نہیں ہے بلکہ وہ اخلاقی معاشرتی اور اقتصادی اور سیاسی یعنی قومی اور ملی زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بلند منارہ ہے دیکھیے حج امہ ایونٹ ہے آپ امت واحدہ کا پرکیف نظارہ حج میں دیکھیں گی اس اما ایونٹ سے فائدہ اٹھائیے امت کو ایک کرنا ہے امت کو متحد کرنا ہے اس کے مسائل کا حل خواہ وہ غازبوں کے قتل عام والا مسئلہ ہو روحانی مسئلہ ہو اخلاقی ہو جسمانی ہو گھریلو ہو قانونی ہو مالی ہو عدالتی ہو حکومتی ہو سب مسائل کا حل نکالنا ہے اور سب کا حل اسی میں ہے کہ دین تمہارے لیے مکمل ہو اب کہیں اور سے حل نہیں ملے گا اگر ہر حاجی خطبہ حجت الوداع کو سمجھ کر ایک مسلم ورلڈ آرڈر کی طرح سمجھ کر اس کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹے نا تو آخری حج فلائٹ کے حاجیوں کے اپنے گھروں تک پہنچنے تک دنیا میں انقلاب آ جائے مسلم ورلڈ آرڈر لے کر جب حاجی اپنے گھر تک پہنچے گا تو آخری حج فلائٹ کے پہنچنے تک انقلاب آ جائے دنیا میں جب اتنے لاکھوں حاجی ایک بات کو سمجھتے تو اور اس سکتی بلکتی انسانیت کو ایسے عمل لانے والے انقلاب ہی کی ضرورت ہے اور یہی حج کا عالم پیغام ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاش پر اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں